دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر دو گورو تم بھی آؤ کالو تم بھی آؤ پیلی قومیں تم بھی آؤ سارے مل کے دہشت گردی کو ختم کرتے ہیں جناب دہشت گردی کس چیز کا نام ہے وضاحت ہو جائے ذرا دہشت گردی اگر بم بنانے کا نام ہے مجاہدوں کے پاس تو چھوٹے چھوٹے بم ہیں جناب والا کے پاس تو atom bomb hydrogen bomb nitro bomb ہے پھر تو دہشت گرد خود ہو گئے کہا نہیں دہشت گردی بم بنانے کا نام نہیں ہے اچھا جناب دہشت گردی مسلح فوجیں رکھنے کا نام ہوگا تو مجاہدین بچارے کہیں پانچ سو کہیں تین سو کہیں ایک ہزار کہیں دو ہزار جناب والا کی اپنی فوج کی تعداد بیس لاکھ بنتی ہے انڈین آرمی کی تعداد سولہ لاکھ بنتی ہے چائنا کی فوجوں کی تعداد بائیس لاکھ بنتی ہے پھر تو آپ بھی دہشت گردی میں آگے کہا یہ غلط تعریف ہے فوجیں رکھنا دہشت گردی نہیں امن کی نشانی ہے اچھا جناب دہشت گردی کے معنی بے گناہ لوگوں کو مارنا ہوگا اس لیے آپ دہشت گردی کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں فرمایا کہ ہاں بے گناہ لوگوں کو مارنا تو پہلے اس کو پکڑو جس نے ہیرو شیما پہ بم گرا کے لاکھوں لوگوں کو مارا تھا ناگا ساکی پہ بم گرا کے لاکھوں لوگوں کو مارا تھا کمپوڈ میں لاکھوں لوگوں کو مارا تھا افغانستان میں شادی کی تقریب پہ بم گرا کے سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا کہا نہیں یہ دہشت گردی کی تعریف نہیں ہے اچھا جناب دہشت گردی اسے کہتے ہوں گے کہ کوئی اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھا لے اگر یہ تعریف ہے تو تری پورا میں منی پورا کے اندر ناگالینڈ کے اندر آسام کے اندر انگلینڈ کے اندر جاؤ اسکاٹ لینڈ کے اندر اور ان تمام علاقوں میں لوگ اپنی آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں یہ سارے دہشت گرد ہوں گے چلی کے لوگ دہشت گرد ہوں گے دہلی کے لوگ دہشت گرد ہوں گے مشرقی تیمور کے لوگ دہشت گرد ہوں گے کہاں یہ بھی تعریف نہیں ہے آزادی کے لیے آواز اٹھانا جائز ہے اچھا جناب دہشت گردی کی تعریف بتا دو کہاں دہشت گرد صرف مسلمان ہوتا ہے اور وہ مسلمان جو جہاد کا نام لیتا ہے بس صرف وہی دہشت گرد ہے وہ کشمیر میں ہو وہ افغانستان میں ہو وہ چچنیا کے اندر ہو وہ بوسنیا کے کے اندر ہو وہ عراق میں ہو وہ فلپائن کے اندر ہو وہ فلسطین کے اندر ہو وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو دہشت گردی کے لیے دو شرطیں ہیں ایک مسلمان ہونا چاہیے دوسرا مسلح ہونا چاہیے جو مسلمان مسلح ہو جائے گا وہ دہشت گرد کہلائے گا ہم اسے ختم کر دیں گے ہم نے کہا اس نسل کو ختم کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان دنیا میں مٹنے نہیں آیا مٹانے آیا ہے کفر کو مٹانے آیا ہے اور جب مسلمان مسلح ہوگا تو تم اسے گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹ سکو گے